بسم اللہ وسلاۃ و علیہ رسول اللہ وبعد بھائی کا سوال ہے کہ گھروں میں خیر و برکت کے لیے کیا کرنا چاہیے تو گھروں میں خیر و برکت کے لیے قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے خاص طور سور بقرہ کے انسان اگر گھر میں تلاوت کرتا ہے تو اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے جیسا کہ مانوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے گھر کے اندر جو سنن ہیں ان سنن کا اہتمام کرنا چاہیے مانوی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر ہی سنتیں پڑھا کرتے تھے تو مرد حضرات سنتوں کا اہتمام گھر کے اندر کریں اس طریقے سے گھر کے اندر جب انسان داخل ہو تو بسم اللہ پڑھ کر کے داخل ہو جب انسان کھانا کھائے تو بسم اللہ کہہ کر کے کھانا کھائے جب انسان سوئے تو وضو کر کے سوئے اور وطر کی نماز پڑھ کر کے سوئے داہنی کروٹ سوئے اور اس طریقے سے دعائیں پڑھ کر کے سوئے تو یہ ساری جب انسان دعائیں کرتا ہے تو اس گھر کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے آیت الکرسی پڑھ کر کے سوتا ہے یا تبارک لدی سور ملک پڑھ کر کے سوئے تو یہ ساری ہمارے نبی کی سنتیں ہیں سور فاتحہ ہے سور اخلاص سور فلق سور ناس ہے ان کو پڑھ کر کے انسان جب سوتا ہے تو اس گھر کے اندر اللہ رب العامن کی طرف سے برکت آتی ہے اور گھر شیطان سے آصیب سے اور اس طریقے سے دیگر بیماریوں اور پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ اس گھر کی حفاظت کرتا ہے تو یہ کچھ اختصار کے ساتھ کچھ اعمال ہیں جن کو کرنے سے انسان کے گھر کے اندر خیر و برکت آتی ہے گھر کے اندر دینی ماحول رہے اور بچوں کو اور گھر والوں کو دین کی تربیت دی جائے اور اس طریقے سے وہ چیزیں جو شر اور فساد کا ذریعہ ہیں ان چیزوں سے ہمیں گھر کو پاک رکھنا چاہیے جیسے ٹی وی وغیرہ ہے فلم وغیرہ دیکھنا گانے سننا چاہے ٹی وی ہو یا موبائل ہی کے اندر آج کل تو موبائل میں ساری چیزیں آ گئی ہیں تو انسان اگر گھر کے اندر ان ساری چیزوں کو سنتا اور دیکھتا ہے تو پھر یہ شر کا ذریعہ ہے فساد کا منبع ہے اس لیے ان تمام چیزوں سے انسان اگر بچتا ہے تو ایسے گھر کے اندر اللہ ابرامن کی طرف سے خیر و برکت نازل ہوتی ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی کا سوال یہ ہے کہ لوڈو کے تعلق سے کہ جو صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو آدمی نرد شیر کھیلتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے ہاتھ کو یعنی خنزیر کے گوشت اور جو ہے خون کے اندر گویا کی لت پت کرتا ہے تو نرد شیر کیا ہے نرد شیر یہ فارسیوں کا ایک کھیل ہوا کرتا تھا اور اسے علماء نے آج جو لوڈو ہے لوڈو ہی پر بھی اس کو محمول کیا ہے کہ لوڈو بھی اس کے اندر داخل ہے کیونکہ یہ سارا جو کھیل ہوتا ہے یہ زن اور تخمین پر ہوتا ہے انسان ایک گٹی پھینکتا ہے اور اس کے اندر اگر وہ چیز آتی ہے تو اس کے بعد وہ آگے جاتا ہے تو یہ سب دار و مدار کس پر ہے زن اور تخمین پر ہے اور قسمت کے اوپر جو نکل آئے گا ویسا تو اسلام میں اس طرح کا کوئی اعتبار نہیں کیا گیا ہے اس لیے علماء نے لوڈو کو بھی اور اس طریقے کے اور جو بھی گیم ہیں کھیل ہیں ان کو نردشیر ہی میں شمار کیا ہے جی ہاں تو اس لیے کیونکہ نر جو ہے یہ اسی گٹیوں کا نام ہوتا ہے اور شیر یہ شیر دودھ کو یا میٹھی چیز کو کہا جاتا ہے یہ جو اس کے اندر زہر ہوتا ہے پھول وغیرہ ہوتا ہے تو اس پر اس کا اطلاق ہوتا ہے لہذا لوڈو وغیرہ بھی نرد شیر کے اندر داخل ہے علماء نے باقاعدہ اس کو داخل کیا ہے اس لیے لوڈو کھیلنا بھی شریعت کے اندر حرام ہے ناجائز ہے بڑے بڑا سخت جرم ہے شریعت نے اس کو قرار دیا گویا کہ وہ سور کے خون اور گوشت کے اندر اپنی انگلی یا اپنا ہاتھ ڈباتا ہے اس لیے لوڈو سے بھی انسان کا بچنا ضروری ہے اور اگر اس پر نہ اس کو منتبک کیا جائے حالانکہ صحیح قول یہی ہے تو بھی اس میں وقت کا ضیاع ہے نہ اس میں انسان کی عقل کا اضافہ ہوتا ہے نہ اس میں انسان کا ذہن بڑھتا ہے وہ اور وقت جو اللہ نے دیا ہے جتنی بڑی قیمت ہے امانت ہے اس کا غلط جگہ پر استعمال کرنا ہے اس وقت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا لہذا لوڈو وغیرہ کھیلنا شریعت کے اندر حرام ہے اور وہ نرشیر کے اندر بھی وہ داخل ہے جیسا کہ علماء نے اس کو بیان کیا ہے بھائی کا سوال یہ ہے کہ کن لوگوں کے لیے دعائیں نہیں کرنی چاہیے تو ایسا کوئی نہیں جن کے لیے دعائیں نہیں کرنی چاہیے سب کے لیے دعا کرنی چاہیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کے لیے مشرقین کے لیے دعائیں کرتے تھے اللہ عمد قومی فن علمون <clears throat> اللہ تعالیٰ تو میری قوم کے لوگوں کو ہدایت دے دے وہ نہیں جانتے ہیں اور اس طریقے سے جب طائف کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی گئی تو رب ابلامی نے پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا اور جب امین علیہ السلام کے ساتھ تو ہمارے نبی کے سامنے بات رکھی گئی کہ اگر آپ کہیں تو ان کو دونوں پہاڑیوں کی ہم بیچ پیس دیں تو ہمارے نبی نے کہا کہ نہیں اور انہیں چھوڑ دیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے ان کی نسل سے ایسے لوگوں کو پیدا کرے جو ہماری بات پر ایمان لائیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سب کے لیے دعا کی ہے حضرت بو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ مسلمان نہیں تھی تو وہ ان کے لیے دعا کرتے تھے باقاعدہ ہمارے بھی ان کے لیے حکم دیا ابو طالب مسلمان نہیں ہوئے آپ ان کے لیے دعا کرتے تھے اور آپ کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ طالب اسلام قبول کر لیں اللہ رب العامی نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا کہ فلاح اللہ کباخ النفس کا اللہ رحیم علمی امین و بحاد الحدیث اصفا ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنی جان کھو دیں گے اگر وہ لوگ اس حدیث یعنی قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ قرآن کو بھی حدیث کہا گیا ہے تو قرآن پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے اس بات دین پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ آپ جان کھو دیں گے تو آپ کی ہمیشہ یہی آرزو رہتی تھی کہ لوگ اسلام قبول کر لیں تو آپ سب کے لیے دعا کرتے تھے آپ جو ہے سب کے لیے دعا کرتے تھے جو بھی ہو اپنے ہوں پرائے ہوں دشمن ہو تو انسان کو سب کے لیے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی آدمی گار کرتا ہے تو آپ اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو اسے ہدایت دے دے گناہ سے بچ جائے کوئی مشرق ہے کافر آپ اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے اسلام قبول کر لے یا انسان کوئی شرک کرتا ہے نماز نہیں پڑھتا گناہ کرتا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ اس کے لیے دعا کریں تو دعا انسان کو سب کے لیے کرنا چاہیے یہ ہے کہ کون سی دعا نہیں کرنی چاہیے الگ سوال ہے لیکن دعا انسان کو سب کے لیے کرنا چاہیے جی میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اس ٹاپک پر درس دیا ہے تو آپ ہی اس کا سوال دے دیں آپ بھی ماشاء اللہ بڑے عالم <clears throat> بڑے عالم دین ہیں اور ماشاء اللہ بڑے دروس ہیں محاذرات ہیں تقریریں ہیں یوٹیوب پر فیس بک پر ہر جگہ تو آپ کا یہ موضوع تھا تو مجھے لگتا ہے کہ بھائی نے آپ ہی سے سوال کیا ہے کیونکہ آپ کے موضوع سے متعلق ہے اس لیے میری خواہش ہے کہ آپ ہی سوال کا جواب دینے اللہ تعالیٰ آپ کے علم سے بھی ہم سب کو مستفید فرمایا امین جزاک اللہ خیر ہے اور مال ہے اور اس میں وہ اللہ تعالیٰ سے بھی ڈرتا ہے رحمی بھی کرتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتا ہے تو یہ سب سے اعلیٰ مرتبہ بتایا گیا اور دوسرا وہ جس کے پاس علم ہے لیکن مال نہیں ہے لیکن اس کی نیت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں وغیرہ وغیرہ اس کو بھی اس کے برابر ثواب بتلایا گیا احادیث میں اسی طرح سے تیسرا شخص آیا جس کے پاس مال تو ہے لیکن علم نہیں ہے لیکن وہ اس مال کو ناجائز خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا غلط جگہوں پر خرچ کر اللہ تعالیٰ سے ڈرتا نہیں یعنی کوئی بھی چیز اللہ اور اس کے رسول سے اس کا کوئی تعلق نہیں اور چوتھا شخص جس کے پاس نہ علم ہے نہ مال ہے لیکن اس کی نیت خراب ہے ظاہر سی بات ہے یہ دنیا انہی لوگوں کے لیے ہے دنیا ان لوگوں کے لیے ہے کا مطلب کامیابی ان لوگوں کے لیے ہے جو پہلے اور دوسرے زمرے میں پائے جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے دنیا انہی لوگوں کے لیے ہوئی لیکن وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو ضائع کر دیا دنیا کی زندگی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا ان کے لیے گویا کی دنیا تھی ہی نہیں لہٰذا اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو انہی میں سے بنائے جو دو زمرے پہلے کے ہیں جو دو جماعتیں یا دو گروپ پہلے کی ہیں جن کے ثواب برابر ہو جاتے ہیں ایک مال خرچ کرنے کی وجہ سے اور ایک نیک نیتی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محروم ان سے دور رکھے جو لوگ مال والے ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے نچلے درجے میں درجے میں چلے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ خیر شیخ صاحب اگر جی صاحب نماز میں کیا نہیں واضح طور پر بات نہیں جی بھائی کا سوال یہ ہے کہ ہم جب نماز <clears throat> میں سلام پھیرتے ہیں تو السلام علیکم و رحمۃ اللہ بولتے ہیں تو اگر کوئی آدمی السلام علیکہ ورحمۃ رحمۃ اللہ کہے تو کیا اس کی نماز صحیح ہو جائے گی <clears throat> تو دیکھیے ہمارے نبی کی سنت یہی ہے آپ السلام علیکم و رحمۃ اللہ کہا کرتے تھے اور جیسا کہ حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی آپ کبھی کبھی کہا کرتے تھے تو جو الفاظ ہمارے نبی ثابت ہیں انہی الفاظ کو انسان کو کہنا چاہیے اور جہاں تک نماز ہونے کی بات ہے تو نماز تو انسان کی ہو جائے گی لیکن انسان کو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے جو فتنے کا ذریعہ بن جائے اب ایک آدمی کو نہیں معلوم ہے اگر آپ السلام علیکہ کہہ دیں گے تو کہے گا آپ نے تو دین کے اندر نئی چیز پیدا کر دی ایک نئی چیز لے کر کے آگے تو ایک چیز جو عمل ہوتا چلا آ رہا ہے تو اس کو اسی پر انسان کو عمل کرنا چاہیے ہاں اگر انسان اکیلے کہیں نماز پڑھ لیتا ہے اکیلے پڑھ رہا نماز وہ السلام علیکم کہہ لیا تو انشاءاللہ اس کی نماز ہو جائے گی لیکن السلام علیکہ کہنے میں مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ جمع نہیں ہے اور یہ صرف واحد کے لیے ہے اور السلام علیکم جمع کے لیے ہے اور جب جمع انسان کہتا ہے اس کے اندر سارے لوگ داخل ہو جاتے ہیں سارے نمازی فرشتے اور اس طریقے سے سارے مسلمان بھائی سب لوگ داخل ہو جاتے ہیں اس لیے ہمارے نبی سے جو چیز ثابت ہے اسی کو انسان کو کرنا چاہیے اور دین کے اندر اس طرح کی چیزوں سے انسان کو بال بچنا چاہیے جی بعض جگہوں پر ایک لاکھ پچیس بار پڑھتے ہیں کیا یہ صحیح ہے بھائی کا سوال ہے کہ کوئی آیت کریمہ ہے تو اس کو خاص متعین تعداد میں پڑھنے کا کیا حکم ہے دیکھیے اگر اس آیت کریمہ یا اس صورت کی متعین تعداد حدیثوں کے اندر آئی ہوئی ہے تو انسان اس تعداد کا خیال رکھے گا اس عدد کا جیسے <clears throat> ہر فرض نماز کے بعد فجر اور مغرب میں تین تین بار سور فلق سور نا سور اخلاص پڑھنا ہے تو انسان اس عدد کا خیال رکھے گا اس طریقے سے اور نمازوں میں ایک ایک بار صرف پڑھنا ہے تو ایک بار انسان پڑھے گا لیکن جو آیات یا جو صورتیں جن کے بارے میں کوئی متعین عدد نہیں ہے تو اس کو خاص کر دینا یہیں پر ایک نئی چیز آ جاتی ہے جب شریعت نے اس کو عام رکھا ہے تو انسان اسے عام ہی رکھے اس کو اگر خاص کر دیں گے تو خاص کر دینے کی وجہ سے یہ چیز بدعت کے زمرے کے اندر آ جاتی ہے بہت ساری دعائیں ہیں جن کی باقاعدہ عادات متعین ہیں ان عادات کے انسان اگر خیال رکھتا ہے تو رکھنا ہے اس کو جیسے سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمد للہ تینتیس مرتبہ پڑھنا ہے نماز کے بعد یا شریف وغیرہ ہے اللہ اللہ شریق اللہ الملک الحمد کل شین قدیر دس مرتبہ بھی آتا ہے سو مرتبہ بھی آتا ہے صبح شام کے اندر اور فجر اور مغرب کے اندر دس دس مرتبہ آتا ہے باقی نمازوں میں ایک ایک بار تو جب جو عادات شریعت کے اندر وارد ہیں ان عادات کو انسان اگر فالو کرتا ہے تو الحمد سنت کے مطابق کرتا ہے لیکن جن چیزوں میں عدد متعین نہیں ہے ان میں اگر انسان خاص کر دیتا ہے تو یہ چیز بدعت کے زمرے میں آ جاتی ہے جیسے انسان کوئی کہے کہ بھائی اس آیت کو حسب اللہ میں وکیل آپ اکیاون بار پڑھیں گے تو کرونا وائرس سے بچ جائیں گے ایک سو ایک بار پڑھیں گے ایک سو تیرہ بار پڑھیں گے تو آپ بچ جائیں گے فلاں بیماری سے تو ہم کہیں گے کہ نہیں ایسا کرنا غلط ہے آپ کو جتنی اللہ توفیق دے اتنا پڑھیے اللہ رب اللہ نے اس کے لیے کوئی متعین تعداد نہیں کیا ہے صدقات و خیرات ہیں آپ کے لیے کبھی بھی کر سکتے ہیں لیکن ایک انسان اگر خاص کر دے کہ ہم ہر رات یشا کے بعد کریں گے اتنا پیسہ کریں گے یا فجر کے بعد ہی اتنا ہم کریں گے اور انسان متعین کر دے دن کو وقت کو ٹائم کو تو یہ چیز غلط ہو جاتا ہے اس کے لیے متعین نہیں ہوا یا اس طریقے سے قبرستان کی زیارت ہے کبھی بھی انسان کر سکتے ہیں لیکن اگر انسان اس کو خاص کر دے کہ میں عید کے دن کروں گا بقرعید کے دن کروں گا شب برات میں جا کر کے کروں گا فلاں رات کروں گا اور اسی ٹائم میں انسان جاتا ہے تو یہ گویا کی ایک عام عبادت جس میں اللہ نے انسان کو رخصت دی تھی اس رخصت پر اس نے عمل نہیں کیا ساتھ ہی ساتھ اس نے ایک عام عبادت کو خاص کر دیا کسی زمانے اور وقت کے ساتھ یا متعین تعداد کے ساتھ تو ایسا کرنا اس کے لیے غلط ہوگا تو جو بھائی کا سوال ہے کہ جو کوئی آیت اتنی بار پڑھے تو اس صورت میں اس کا کرنا غلط ہو جائے گا کچھ صورتیں ہیں جمعہ کے دن سورہ کہاب کی فضیلت ہے انسان اسے پڑھے گا نمازوں کے اندر آتا ہے کہ فجر میں آپ جمعہ کے دن جو صورتیں پڑھتے تھے اور دوسرے کات جو پڑھتے تھے یا انسان طواف کرتا ہے اس کے لیے آتا ہے لیکن ایک انسان کہے کہ ہر دن فجر کے بعد میں سورہ یاسین پڑھوں گا اور اس کو اپنے لیے لازم کر لے اور پڑھے ایک بار دو بار تین بار کیونکہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ جمعہ کے دن ہی سورہ آسین ہی پڑھتے ہیں اور سورہ کاپ نہیں پڑھتے میں نے ان سے سوال کیا کیوں تو بولے سورہ آسین قرآن کا دل ہے اس لیے میں اسے پڑھتا ہوں اور میں نے لازم کر لیا کہ ہر دن فلاں فجر کے بعد میں پڑھوں گا ہر دن فجر کے بعد تو ہم نے کہا کہ یہ چیز غلط ہے اللہ رب العامی نے کوئی متعین نہیں کیا ہے کہ آپ اسے فلاں دن ہی پڑھیں اتنا ہی پڑھیں آپ جب اس کو موقع ملے آپ پڑھ لیجئے لیکن اس کو خاص کر دینا کہ سورہ آسین میں پڑھوں گا پھر قرآن کا دل بھی نہیں ہے وہ اور سورہ آسین کی فضیلت میں جو بھی حدیثیں آتی ہیں وہ ساری حدیثیں صحیح نہیں ہیں ساری حدیثیں ضعیف ہیں کچھ موضوع ہیں کچھ منکر ہیں لہذا یہ کرنا صحیح نہیں ہوگا جو خاص ہے جو عام ہے اسے انسان خاص ہی رکھے اور اسے متعین نہ کرے اس کی خاص تعداد نہ بیان کرے اگر ایسا کرتا ہے تو دین کے اندر یہ بدعت میں یہ چیز چلی جاتی ہے جی آٹھ رکعت اور تین رکعت نماز پڑھا کرتے تھے اس کے باوجود میرا ایک سوال ہے جب جب یہ حدیث بتائی گئی تراوی کی نماز مکہ اور مدینہ میں شروع ہوئی بیس رکعت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اس دور میں تھی ان کے بعد جو ہے نا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بعد حضرت عثمان غنیز رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا اس وقت بھی بند نہیں کیا گیا حضرت علی کا دور آیا اس وقت بھی بند نہیں کیا گیا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور میں موجود تھیں جب وہ انہوں نے حدیث بیان کی تھی اس کے باوجود جب بیس رکعت نماز ہو رہی تھی تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اس نماز کو کیوں روکا نہیں روکا یہ میرا سوال ہے بھائی کا سوال یہ ہے کہ جب حضرت عائشہ سے گیارہ رکعت ہی کا ثبوت ملتا ہے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں بیس رکعت تراوی پڑھی گئی تو انہوں نے انکار کیوں نہیں کیا پہلی بات تو یہ کہ صرف حضرت عائشہ سے روایت مروی نہیں ام سلمہ سے بھی ہے عبداللہ بن عباس سے بھی ہے عبداللہ بن عمر سے بھی اور بہت سارے صحابہ سے حدیث مروی ہیں دوسرا جو آپ کا سوال کا جواب یہ ہے کہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بیس رکعت تراوی شروع ہوئی تھی بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ انہوں نے گیارہ رکعت پر لوگوں کو اکٹھا کیا تھا جیسا کہ محتا کی صحیح سند ہے جس میں صرف تین ہی واسطہ ہے عبداللہ امام مالک اور عبداللہ اور عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان میں اس لیے جو ہے کیا نام یعنی یہ جو سب سے یعنی سلسلت الظہر کہا گیا ہے ایسی صنعت کو کہ بیچ میں جو ہے ان کو لے کر کے اور صحابی تک یا اللہ کے سور تک تین صنعت ہو یا تین لوگ ہوں اس کو سلسلت الزاب کہا گیا ہے یعنی سونے کی کڑی کہا گیا ہے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ معطا کے اندر بیان کیا اور گیارہ رکاتی کو بیان کیا ہے لہذا یہ کہنا کہ حضرت عائشہ نے اعتراض کیوں نہیں کیا یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ کب شروع ہوا ہے اس کو کوئی نہیں جانتا ہے اس کے بارے میں کوئی حدیث نہیں آتی کہ حسیہ صحیح طور پر کہ فلاں صحابی کے دور ہی سے یہ عمل شروع کر دیا گیا حضرت عمر یا ان کے دور سے ایسا نہیں ہے حضرت عمر کے بارے میں جو بات بیان کی جاتی ہے وہ صحیح نہیں ہے ان سے جو صحیح ثابت ہے وہ گیارہ رکعت ہی ثابت ہے کیونکہ وہ نبی کی سنت بھی ہے اور جو بیس رکعت ان کے بارے میں آتا ہے وہ صحیح نہیں ہے کیونکہ صحیح حدیث کے خلاف ہے وہ اور نبی کی سنت کے بھی خلاف ہے وہ لہٰذا یہ کہنا کہ حضرت عائشہ نے اعتراض کیوں نہیں کیا ان کا کہنا یہ صحیح نہیں ہوگا صحیح اس وقت مانا جاتا جب ہنستے یہ جب یہ بات ثابت ہو جاتی کہ فلاں خلیفہ کے دور میں بیس رکعت پڑھنا شروع کیا گیا وسوخ کے ساتھ جب کہ اس کے بارے میں تاریخ خاموش ہے کوئی نس صحیح نہیں ہے کہ یہ بات ثابت ہو سکے کہ کس کے دور میں اس کا اس اس کو جو ہے عمل کیا جانے لگا اس لیے یہ اعتراض یہاں پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر نہیں کیا جا سکتا جی ہاں نہیں ہرمین میں کب سے شروع ہوا اس کا بھی علم نہیں ہے کب سے ہوا اللہ عالم بھی ثواب جی اس کی کوئی تاریخ ہوا اس کے ساتھ انسان نہیں بیان کر سکتا کہ فلاں ہی سے ہرمین کے اندر شروع ہوا ہے جی ہاں ہرمین کے اندر ہرمین کے اندر چار مسلح بھی ہوا کرتے تھے ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر کے اس کو ختم کیا ہے یہ بات آپ لوگوں کو معلوم ہوگی لیکن کب سے تھے مسلح وہ جب وہ ممالک کا دور تھا ممالک کا اور غالباً اس کا نام تھا کلاؤن اس شخص نے آ کر کے اس کو شروع کیا تھا چار مسلے رکھے تھے اور کچھ سالوں تک یا صدیوں تک کچھ عمل ہوا پتہ نہیں سو سال یا دو سو سال اللہ عالم کتنا عمل ہوا تو ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت حکمراں ہیں مملکت سعودی عرب کے اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں اضافہ کرے اللہ تعالیٰ انہیں مزید اپنے دین کا اور انسانیت کی خدمت کرنے کا توفیق دے حرمین شریفین کر کی خدمت کرنے کا توفیق دے ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر کے اس کو ختم کیا اور ایک امام کے پیچھے سب کو اکٹھا کر دیا جی ہاں تو تاریخ کے طور پر کوئی چیز صحیح طور پر یہ ثابت نہیں ہے کہ کب سے یہ دور کب سے یہ چیز شروع ہوئی ہے اللہ عالم کے بات اللہ پڑھ سکتے ہیں یعنی سوال کیا ہے کیا پڑھ سکتے ہیں اگر پڑھ سکتے ہیں تو دیکھیے قنوت ناز آپ کا سوال یہ ہے کہ وطر کی نماز میں قنوت وطر کے بعد کیا قنوت نازلہ پڑھ سکتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ قنوت نازلہ اور قنوت وطر کے اندر فرق ہے قنوت وطر وہ دعا ہے جو انسان وطر کی نماز میں پڑھتا ہے قنوت نازلہ وہ دعا ہے جب مسلمانوں پر مصیبت ہو پریشانی ہو تو اس پریشانی کے خاتمے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اسے قنوت نازلہ کہا جاتا ہے اور قنت نازلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازوں کے اندر کیا ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے کہ پورا ایک مہینہ آپ نے فرض نمازوں میں رول زکوان اشیا یہ قبیلے تھے تین جنہوں نے بدہری کی تھی اور آپ سب کے ستر صحابہ کرام کو شہید کر دیا تھا آپ نے باقاعدہ ان پر بد دعا فرمائی اور مسلمانوں کے لیے آپ نے دعا کی تو جو چیز فرض نماز میں جائز ہے وہ انسان نفل نماز کے اندر بدرجہ اولا کر سکتا ہے کیونکہ فرض نماز کے اندر سختی زیادہ ہوتی ہے اور نفل نمازوں کے اندر یا سنتوں کے اندر سختی کم ہوتی ہے اس لیے جو وہاں پر جائز ہے انسان اسے یہاں بھی کر سکتا ہے کوئی عرض کی بات نہیں ہے لیکن یہ ہونا چاہیے کہ انسان جیسے کبھی کبھی بہت لمبی دعا انسان کرتا ہے کہ گھنٹے دو دو ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹہ یا آدھا آدھا گھنٹہ دعا ہوتی ہے تو انسان کو اس سے بچنا چاہیے کتنی لمبی دعا وغیرہ انسان نہ کرے یہ چیز الگ ہے لیکن قنوت وطر کے بعد قنوت نازلہ بھی انسان پڑھ سکتا ہے کیونکہ جب آپ نے فرض میں پڑھا ہے پانچوں نمازوں میں شری نماز میں بھی زہری نماز میں بھی تو ایسی صورت میں قنوت وطر کی نماز میں بھی انسان قنوت نازلہ پڑھ سکتا ہے لیکن بہت زیادہ لمبی نہیں پڑھنا چاہیے کہ جو ہے ایک ایک گھنٹے کی ہو اور اس طریقے سے انسان تھک جائیں اور فوت ہو جائے مقصد تو لیکن جہاں تک جواز کی بات ہے تو جواز میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے جی السلام اللہ مطلب، مطلب مطلب بھائی کا سوال ہے کہ حیض والی اور نفاس والی عورت کیا قرآن پڑھ سکتی ہے تو دیکھیے اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے جہاں تک دل سے یا جو اسے صورتیں یاد ہیں قرآن ہاتھ میں لیے پڑھے بغیر ہاتھ میں لیے بغیر پڑھنے کی بات ہے تو اسی صورت میں اسے پڑھ سکتی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اختلاف اس مسئلے میں ہے کہ قرآن کو ہاتھ میں لے کر کے پڑھنا کیا چیز صحیح ہے صحیح نہیں ہے تو اس کے بارے میں سعودی عرب کے علماء اور بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ اگر ضرورت نہیں ہے تو انسان عورت نہ پڑھے اور اگر ضرورت ہے جیسے مدرسہ ہے وہ یا معلمہ ہے یا وہ طالبہ ہے اس کا امتحان ہونا ہے اور اگر قرآن دے کر کے یاد نہیں کرے گی تو امتحان میں فیل ہو جائے گی ایک ضرورت ہے تو دستانے وغیرہ پہن لے تو اس صورت میں وہ پڑھے اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے یہ علماء کہتے ہیں کہ اگر حیض وغیرہ ہے تو دستانے پہن لیں بعض علماء یہ کہتے جیسے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں دستانہ وغیرہ پہننے کی ضرورت نہیں ہے اور حائض والی عورت بھی ذکر قرآن پڑھ سکتی ہے کیونکہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہتے عائشہ فرماتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے اور جب ہمیشہ ذکر کرتے تھے تو کبھی آپ ناپاک بھی ہوتے تھے تو ناپاکی میں بھی آپ ذکر کیا کرتے تھے اور ذکر جو ہے میں سب سے پہلی چیز جو داخل قرآن ہے قرآن اللہ رب الامن کا ذکر ہے لہذا آپ قرآن بھی پڑھتے تھے اور حدیثوں کے اندر آتا کہ باقاعدہ آپ جنبی کی حالت میں سوتے تھے اور جب آپ سوتے تھے تو باقاعدہ آپ قرآن بھی پڑھا کرتے تھے اور آپ جب پڑھتے تھے سوتے تھے تو سورہ ملک پڑھتے تھے آیت الکرسی پڑھتے تھے سورہ فلق سورہ ناز پڑھتے تھے اور دیگر صورتیں پڑھا کرتے تھے اس کے بعد آپ سوتے تھے آپ کا معمول تھا لہذا پڑھنے میں کوئی مسا نہیں ہے اور قرآن کو بھی ہاتھ میں لے کر کے پڑھنے میں کوئی مسا نہیں ہے جس آیت کی بنا پر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں چھونا چاہیے تو لا صحیح المتحرون تو یہاں پر مراد ملائکہ ہیں فرشتے ہیں کیونکہ اللہ رب العامن نے اس کے پہلے فرمایا کہ وہ کتاب مقنون ہے میں ہے وہ المتحرون فلاح قسم مواقع نجوم و ان نَ القسم الطا عظیم ان نَ القرآن الکریم فی کتاب مقنون لائم صعل المتحر تو یہاں پر کتاب مقنون سے مراد لوح محفوظ ہے مقنون مان چھپی ہوئی کسی نے اس کو نہیں دیکھا اس لیے اس کو مقنون کہا جاتا ہے تو کتاب مقنون ہے لوح محفوظ اور علامت صح المتحرون اور ہو کی جو ضمیر ہے وہ کتاب مقرون کی طرف لوٹتی ہے اور یہاں قرآن کا اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک بات تو یہ کہی گئی ہے اور دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ اگر مان ہی لیا جائے کہ اس سے ہوا کہ ضمیر قرآن کی طرف لوٹتی ہے تو متحرون سے مراد فرشتے مراد ہیں کیوں کیونکہ متحرون فرشتے ہیں متحرون کہتے ہیں جو پاک صاف ہوں وہ گناہوں سے بھی پاک صاف ہیں اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے وہ گناہ کرتے ہی نہیں اللہ یاسون اللہ ما امر ہوں یا ما یا عمرون کہ وہ اس بات جو اللہ انہیں حکم دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں اللہ اور وہی کرتے ہیں جو اللہ ابرامن کا حکم ہوتا ہے لہذا یہ متحرون ہیں ہم کیا ہیں ہم متطاہرین ہیں ہم کیا ہیں متطاہرین ہیں متحرین مانے جو غسل کر کے پاک ہو جائے اس کو متحرین کہا جاتا ہے جیسا کہ اللہ ہمارے جو قرآن مجید کے اندر اللہ ابرام نے فرمایا کہ فی یہ قبا کے بارے میں آیت نازل ہوئی قبا کے جو صحابہ تھے ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہاں پر ایسے لوگ ہیں جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک و صاف رہیں تو وہاں پر اللہ ابامی نے اطتا ہرو لفظ استعمال فرمایا ہے یعنی یہ تتا ہرو نہیں کہ ہرو یہ اتتا ہرو اور یہ قبا کے صحابہ تھے جو پیشاب کرنے کے بعد کیا کرتے تھے پانی کو استعمال کیا کرتے تھے اور اس طریقے سے جبکہ ڈھیلا بھی استعمال کرنا انسان کے لیے جائز ہے لیکن پانی استعمال کرنے میں زیادہ پاکی اور تہارت ہے تو یہ تطور ہوتا ہے تطور انسان کے لیے ہوتا ہے جسے نجاست لائق ہو جائے یا حدث لائق ہو جائے ایسے اللہ ابام نے فرمایا حید کے بارے میں کہ فیضہ تتا ہر نہ جب وہ غسل کر لیں تب ہن نہ منہ سو منہ اللہ تو تم ان کے پاس جاؤ اس جگہ سے جہاں سے اللہ نے تم کو حکم دیا ہے تو تطور کا لفظ اللہ رب العالمین نے استعمال کیا لہٰذا متحرون یا فرشتے مراد ہیں اور یہ متحرون اللہ رب العالمین نے استعمال کیا ہے اور مستحرین سے مراد یہ یہ انسان ہوتے ہیں لہذا یہاں پر جو اللہ نے بیان کیا ہے وہ فرشتوں کو مراد لیا ہے یہ ساری باتیں امام البانی رحمۃ اللہ نے بیان کی ہیں تو بہرحال اس مسئلے کے اندر اختلاف ہے اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ عورت کیونکہ اس کا حیض اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے ہمارے بھی کہ وہ ایک عورت جو آپ نے کہا مجھے تم پکڑا دو کیا نام ہے وہ چٹائی ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاب میں تھے مسجد کے اندر تھے تو حضرت عائشہ نے کہا کہ میں حیض سے ہوں تمہارے بھی نے کہا کہ حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے حیض تو جہاں سے نکل رہا ہے وہاں اس کے احکام ہیں اس کے مسائل ہیں کہ اسی صورت میں عورت کے پاس جانا منع ہے وہ جو ہے نماز نہیں پڑھ سکتی ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہے اور اس طریقے سے کیا نام ہے وہ طواف نہیں کر سکتی ہے اور ہمارے نبی نے طواف کے دوران فرمایا حضرت عائشہ سے کہ تم سب کام کرو طواف کو چھوڑ کر کے تو ایک عورت جو ہے جو حیض والی عورت ہے وہ کیا نام ہے قرآن کے علاوہ کیا نام ہے طواب کے علاوہ بھی بہت سارا کام کرتی ہے یعنی یہ جو حج کرنے والے ہیں وہ قرآن بھی پڑھتے ہیں اور اس طریقے سے صفا مروا کی صحیح بھی کرتے ہیں ہے کہ نہیں صبح مروا کی صحیح بھی کرتے ہیں تو اس طریقے سے اس کے عموم سے بھی لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ عورت قرآن پڑھ سکتی ہے قرآن ہاتھ میں لے کر کے بھی پڑھ سکتی ہے بہرحال اس مسئلہ کے اندر علماء کے اختلاف تھوڑی میں نے تفسیر کر دی ہے کیونکہ حساس مسئلہ تھا اور اس کے بارے میں علماء کا اختلاف تھا اس لیے تھوڑی تفسیر کے ساتھ میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو ہے بیان کیا ہے تو دونوں قول علماء کے بہرحال موجود ہیں جی جداکم اللہ خیر موضوع الحمد الحمدللہ بہت بہت شکریہ اگلا سوال ہے شیخ زمین ہمارے پاس ہے اگر اس میں شیطانی تکلیف ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے بھائی کا سوال ہے زمین میں شیطانی تکلیف ہے اب شیطانی تکلیف جی, جی، تو کیا کرنا چاہیے تو شیطانی تکلیف کا مطلب شاید یہ ہوگا کہ آسیب وغیرہ وہاں پر ہیں یا یا جن وغیرہ ہیں شیطان وغیرہ ہیں شاید ان کی یہ مراد ہوگی اگر زمین کے اندر اس طریقے سے ہے تو دیکھیے <clears throat> اب وہ گھر وغیرہ کے بات اگر ہے تو گھر وغیرہ کے اندر انسان سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے اور اس طریقے سے بسم اللہ کر کے دروازہ کھولے بسم اللہ کر کے دروازہ بند کرے اور ہر ہمیشہ اللہ کا نام لے ذکر و اذکار کرے قرآن کی تلاوت کرے سنتوں کا اہتمام کرے اگر گھروں کے اندر کوئی ایسا مسئلہ ہے شیطان اگر آصیب کا لیکن اگر کوئی زمین ہے پلاٹ وغیرہ ہے ہمارے بھائی کے شاید پلاٹ کے بارے میں سوال ہے یا عام کھلی زمین کے بارے میں سوال اللہ علم ان کا سوال کیا ہے واضح زیادہ نہیں ہے اس کے اندر تو اگر کوئی ایسی چیز ہے زمین وغیرہ کے اندر ہے تو انسان جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ ابامین یہ زمین میں جو شیطان ہیں آئے ہیں آشب وغیرہ اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے اور اس طریقے سے وہ اور زمین کو استعمال بھی کرے وہ زمین کو یوں ہی نہ چھوڑ دے جیسے اس پر پیداوار کرے اور جب زمین چھوڑ دی جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آ کر کے وہاں پر بس جائیں لوگ لیکن اگر زمین کو انسان استعمال کرتا ہے زرعی پیداوار کے لیے یا اور جو ہے اس طریقے یا اس پر گھر بنا لیتا ہے اپنے کاموں میں استعمال کرتا ہے تو انشاءاللہ اگر ایسی کوئی چیز ہے تو اس دن ختم ہو جائے گی وہ چیز دور ہو جائے گی جی ہاں البتہ وہاں پر جانور جا کر کے ذبح کرنا اس زمین پر یا اس طریقے سے کہ بھائی سے شیطان بھاگ جائے گا اس کے اس کو بھگانے کے لیے یہ سب شریعت کے اندر حرام اور شرک ہے یہ سب کرنا جائز نہیں ہے جی جی بھائی کا سوال یہ ہے کہ تراوی تراویح کی نماز اگر ہم پڑھتے ہیں اور وطر کی نماز جو ہے اگر بعد میں پڑھیں تو کیا زیادہ ثواب حاصل ہوگا تو دیکھیے اگر تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ہو رہی ہے جماعت کے ساتھ ہو رہی ہے تو انسان جماعت کے ساتھ پڑھ لے وطر کی نماز تاکہ اسے جماعت کے بھی ثواب مل جائے لیکن اگر انسان جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز نہیں پڑھ رہا جیسے آج کل گھروں کے اندر ہو رہی ہے تو انسان کیا کرے اگر آخر میں پڑھتا ہے تو اسے انسان کے لیے زیادہ اجر اور ثواب ہے لہذا جب سارے لوگ گھر کے اندر پڑھتے ہیں تو انہیں کہہ دیں کہ بھائی ہم تراویح کی نماز پڑھ لیتے ہیں اسی کی نماز ان شاء شہری سے پہلے پڑھیں گے تو سارے لوگ شامل ہو جائیں گے تو جماعت بھی ہو جائے گی اور آخر وقت کا بھی ثواب بھی مل جائے گا اور یہ عبادت ایسی جو آخر وقت میں کرنے میں زیادہ اجر اور ثواب ہے لیکن اگر جماعت کے ساتھ ہو رہی ہے تو جماعت کا ثواب انسان کو فوت ہو جائے گا لیکن آج کل جو لاک ڈاؤن ہے اس میں جماعت نہیں ہو رہی ہے لہذا اگر وہ مؤخر کر کے پڑھتے ہیں تو اس سے انسان کو زیادہ ثواب ملے گا جی زیادہ اجر ہوگا بھائی کا سوال یہ ہے کہ وطر کے بعد دو رکعت نماز پڑھنا کیا یہ صحیح ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ وطر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے عمومی طور پر عام حالات میں ہمارے بھی کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اج الآخر صلاحت کم بھی لے لطرا تم رات کی آخری نماز عطر کو بناؤ اور ہمارے اور یہ ہمارے نبی کا جو ہے قول ہے آپ نے باقاعدہ حکم دیا ہے کہ عطر کے بعد جو ہے آپ یعنی عطر کو آخری نماز بناؤ تو جب انسان عطر پڑھنا چاہے تو انسان آخر میں پڑھے اگر اس سے پہلے کچھ پڑھنا چاہتا تو پڑھ لے لیکن وطر کو آخر میں پڑھے جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لیکن اگر انسان کبھی کبھار پڑھ لیتا ہے بغیر عادت کے اور اس کی عام عادت یہی ہے عام حالت کہ وہ عطر آخر میں پڑھتا ہے لیکن اگر کسی انسان نے عطر پڑھ لیا اور ایسی صورت میں اگر کبھی کبھار دو رکعت سنت پڑھتا ہے نہ پھر پڑھتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن یعنی اس کی صورت یہ ہوگی جیسے ایک انسان نے اطر کی نماز پڑھ لیا اب وہ انسان سو گیا تھا اب نیچ سے بیدار ہو گیا اب اس آدمی کے لیے بھی فجر کی نماز میں ٹائم ہے تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے یا تو قرآن یا تو بیٹھا رہے تو اگر وہ قرآن پڑھتا تو الحمد یا اس طریقے سے اگر وہ دو دو کر کے نماز پڑھتا تو بھائی کوئی حرج کی بات نہیں کیونکہ اس کی عادت نہیں ہے تو ایسا کرنا اس کے لیے جائز ہے تو انسان اگر کبھی کبھار پڑھ لیتا تو کوئی حرج کی بات نہیں لیکن انسان کا عادت بنا لینا کہ عطر کے بعد باقاعدہ دو رکعت سنت یا نفل پڑھنا ہمیشہ یہ ایسا کرنا انسان کے لیے صحیح نہیں ہے ہمارے نبی سے جو چیز ثابت ہے آپ کا فیل ہے جبکہ کہ آپ کا قول یہ ہے کہ آپ نے اسے لوگوں کو منع کیا ہے جب قول اور فعل میں تعارض ہوتا تو قول کو مقدم کیا جاتا ہے آپ کا جو حکم ہوتا ہے سب کے لیے ہوتا ہے اور یہ چیز آپ کے لیے خاص ہو سکتی ہے جیسا کہ جو چیز آپ کرتے تھے وہ چیز آپ کے اوپر فرض ہو جاتی تھی نماز کے تعلق سے بھی آپ ہر ہر اثر کے بعد بھی آپ پڑھا کرتے تھے دو رکعت نماز کیونکہ ایک مرتبہ آپ نے ظہر کے بعد دو رکعت سنت نہیں پڑھی آپ کے پاس چند قبیلے کے لوگ آ گیا مصروف ہو گئے تو جو پڑھتے تھے آپ کے اوپر فرض ہو جاتی تھی تو آپ نے اثر کے بعد پڑھا تو آپ نے معمول بنا لیا اثر کے بعد پڑھنا جبکہ ہمارے لیے اثر کے بعد نماز پڑھنا منع ہے اللہ یہ کہ اس کا کوئی سبب ہو جیسے انسان اثر کے بعد مسجد میں جائے یا اثر کے بعد طواف کرتا ہے یا اثر کے بعد جنازے کی نماز ہوتی تو انسان اس کو پڑھ سکتا ہے تو یہ تراوی عطر کے بعد ہمیشہ دو رکعت نماز پڑھنا یہ غلط ہے کبھی کبھار انسان اگر پڑھ لیتا ہے یا انسان پڑھ کر کے سو گیا وطر کی نماز میں نیند اس کی کھلی ابھی فجر میں ٹائم ہے تو انسان اگر پڑھتا تو کوئی حرض کی بات نہیں ہے یہ اس کے لیے جائز ہے لیکن پھر بعد میں وطر نہیں پڑے گا کیونکہ ایک رات کے اندر ایک ہی وطر ہوتی ہے دو وطر نہیں ہوتی ہے جی نماز پڑھ سکتے ہیں بھائی کا سوال ہے کہ شراک کے وقت تحت الوضو پڑھ سکتے ہیں تو بالکل پڑھ سکتے ہیں وضو وہ اس نماز کا تعلق وضو سے ہے جب آپ وضو کریں گے اس وقت آپ پڑھیں گے لہذا اگر شراک کے وقت وضو کرتے ہیں زہر سے پہلے آپ وضو کرتے ہیں اور دو رکعت وضو تحت الوضو پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ یہ سبب ہے اور آپ نے وضو کیا لہٰذا یہ چیز آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں اس کے اندر جی جی تراویح تراویح ہے ہے آٹھ رکعت رکعت تو مکہ مدینہ میں کیوں پڑھتے ہیں بھائی کا سوال یہ ہے کہ اگر آٹھ رکعت تراوی ہے تو بیس رکعت مکہ مدینہ میں کیوں پڑھتے ہیں میرا سوال یہ ہے بھائی بھائی سے کہ مثال مکہ مدینہ بیس رکعت تراوی نہیں پڑھی جا رہی ہے مکہ مدینہ کے لوگ بیس رکعت تراوی پڑھنے کو فرض نہیں سمجھتے ہیں اگر فرض سمجھتے جیسے ہمارے یہاں کے لوگ واجب ضروری سمجھتے ہیں کہتے ہیں اگر اس سے کم پڑھیں گے تو ہماری تراوی ہوگی ہی نہیں اگر ایسی بات ہوتی تو پھر مکہ مدینہ میں امسال بھی بیس رکعت ہی پڑھتے تو مکہ مدینہ والے بیس رکعت تراویح کو ضروری نہیں سمجھتے ہیں جبکہ ہمارے یہاں کے لوگ اسے ضروری سمجھتے ہیں سمجھ رہے نا اس لیے میرے بھائی بیس رکا پہلی بات تو یہ کہ تراوی ضروری ہی نہیں ہے تراویح جو ہے یہ سنت موقع زیادہ زیادہ ہے سنت ہے زیادہ سنت موقع ہے اور یہ فرض ضروری نہیں ہے اب مکہ والے جو پڑھتے مدینہ والے امسال انہوں نے ثابت کر دیا پڑھ کر کے کہ بھائی بیس رکعت ہی نہیں ہے آپ دس رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں جیسا کہ انہوں نے باقاعدہ امسال ہی رکعت ہو رہی ہے ہے کہ نہیں ہے تو اس لیے جو ہے مکہ مدینہ بیس رکعت ہو رہی تھی امسال بیس رکعت نہیں ہو رہی ہے اور وہاں پر جو ہو رہی تھی اس کے بہت سارے اسباب تھے ایک تو وہاں پر نماز کا ثواب زیادہ ہے نمبر دو وہاں پر پوری دنیا کے لوگ ہمیشہ آتے رہتے ہیں تو امام کے ساتھ ہر آدمی چاہتا ہے کچھ ہمیں نماز کا حصہ مل جائے تو اس لیے بھی پڑھتے تھے وہاں پر بہرحال لیکن وہاں کے لوگ جو ہے اسے فرد نہیں سمجھتے یا ضروری نہیں سمجھتے کہ بیس رکعت ہی پڑھنا ضروری ہے اگر اس سے ہم کم پڑھیں گے تو ہماری نماز یا تراویح کی نماز نہیں ہوگی اور اس سے زیادہ میں یہ لوگوں سے کہوں گا کہ دیکھیے بیس رکعت یہ سنت نماز ہے اگر کوئی آدمی نہیں بھی پڑھے گا اس کا عقیدہ صحیح ہے تو انشاءاللہ جنت کے اندر جائے گا لیکن اگر ایک آدمی کا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے صرف بیس رکعت مکہ مدینہ کا لیتا ہے لیکن مکہ مدینہ کے جو امام ہیں وہاں کے لوگ ہیں ان کا عقیدہ نہیں لیتا ان کا منہج نہیں لیتا ان کے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں لیتا قرآن پڑھنے کا طریقہ نہیں لیتا وطر پڑھنے کا طریقہ نہیں لیتا کیسے وہ لوگ وطر پڑھتے ہیں آپ دیکھیں دو رکعت پڑھ کے سلام پھیرتے ہیں پھر ایک رکعت پڑھتے ہیں تو وہیں مکہ مدینہ جہاں بیس رکعت تراوی ہوتی ہے وہیں پر تین رکعت وطر بھی وہ لوگ دو کر کے سلام پھیرتے پھر ایک رکعت پڑھتے ہیں اس کو انسان نہیں لیتا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ مکہ مدینہ کی بیس رکعت لے لیجیے لیکن ان کا عقیدہ بھی لے لیجیے کوئی بات نہیں آپ بھی بیس رکعت پڑھیے کوئی حد کی بات نہیں ہے کیونکہ اسلام کے اندر عقیدہ زیادہ اہم ہے عقیدہ بنیاد ہے انسان کی کامیابی کے لیے تو ہمیں عقیدے پر زیادہ زور دینا چاہیے ان چیزوں کے پیچھے انسان کو زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق جامع